کریم کی یہ چند آیات اکیسویں پارے سورہ روم کی چند آیات ہے پروردگار عالم نے سارے کلام پاک میں قرآن کریم میں شرکسی کرنے والے ملک میں زمین پر اللہ کی زمین پر فساد کرنے والے بدماشی کرنے والے خدا بند عالم نے ان سب کا انجام قرآن میں پہلے بیان فرما دیا جب گنا انفرادی ہوا کرتے تھے تو عذاب بھی انفرادی آتا تھا اب گنا چونکہ اجتماعی ہو رہے ہیں عذاب بھی اجتماعی آ رہا ہے معصوم بچے عذاب کا شکار ہیں عورتیں مرد بوڑھے بچے اچھے برے تمام کے تمام مصیبت میں گرفتار ہیں اور یہ تو ہوا کرتا ہے باپ کی جائیداد کا مالک اگر بیٹا بنتا ہے تو باپ کی بدامالیوں کا سلا بھی کبھی کبھی بھگتنا پڑتا ہے باپ کے مال کا مالک بننا مکان کا مالک بننا جائیداد کا مالک بننا یہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ماں باپ کے گناہ ماں باپ کی بدکاری ماں باپ کی فاش کاری کا عذاب بھی اولاد پہ پڑتا ہے اور بدقسمتی سے کوئی بھی اپنے آپ کو گناگار نہیں مانتا دو جان کا گنڈا دو جان کا بدماش پرلے درجے کا شیطان بھی اپنے آپ کو گناگار نہیں مانتا اللہ پاک جل شاہوں نے قرآن مجید میں چیلنج کر دیا فرمایا زمین میری ہے تمہاری نہیں آسمان میرا ستارے میرے چاند میرا رات میری دن میرا یہ ہوا میری یہ فضا میری یہ درخت میرے یہ پہاڑ میرے یہ سمندر دریا میرے سارا نظام کائنات میرا ہے تو کس بات پہ فخر کرتا ہے والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون روزی کا گچانا بڑھانا میرے اختیار میں ہے موت کا بھیجنا میرے اختیار میں ہے یہ میری مرضی مسجد میں موت بھیجوں گھر میں موت بھیجوں پانی میں غرق کر کے ماروں کسی اور عذاب میں ماروں میری مرضی بکم آ رہا ہے قبل من القرون میری زمین پہ فساد نہ مچاؤ عداوت نہ مچاؤ بدماشی نہ پھیلاؤ ضلع کاری نہ پھیلاؤ ظلم و زیادتی نہ پھیلاؤ ورنہ وہ بے نیاز ذات ہوں میں پھر ملکوں افراد کی بات نہیں خاندان کی بات نہیں میں تو ملکوں کے نام نشان مٹا دیا کرتا ہوں فأخذكم الصائقة وأنتم تنظرون جبریل امین نے چیخ ماری قوم کی قوم کے جگر پھٹ گئے تمام لوگ ذلیل ہو کر کے مر گئے قرآن کریم کہتا ہے موسا علیہ السلام کی قوم نے عداوت کی بدماشی کی زمین پہ روگردانی کی ان کا انجام دیکھو لوت علیہ السلام کی قوم نے دنیا میں بدماشی پھیلائی ان کا انجام دیکھو فرشتے آئے موسا علی السلام کی قوم کو کئی طرح سے عذاب دیے گئے لوت علیہ السلام کی قوم پر فرشتے آئے پہلے لوت علیہ السلام کو کہنے لگے لوگوں میں بدماشی چوکڑوں کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی بڑے خوبصورت جوان لڑکے بن کر آ گئے نئی عمر کے لڑکے بن کر آ گئے <clears throat> علیہ اسلام نے اپنی قوم کو سمجھایا ان کے ساتھ برائی کا ارادہ نہ کرو یہ میرے مہمان ہیں دروازے توڑنے لگے دیواریں گرانے لگے فرما قال فما خطبكم ایوہ المرسلون لوت علیہ سلاۃ اسلام نے خوشامد بھی کی اور ظالم و باز آ جاؤ میرے مہمانوں کی عزتی نہ کرو میرے مہمانوں کی توہین نہ کرو فرما قال یا ہے لکم لو پیغمبر اپنی امت سے بڑا رحیم ہوتا ہے بڑا شفیق ہوتا ہے بڑا کریم ہوتا ہے بڑا جانبدار ہوتا ہے لوت علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ میری بیٹیاں تمہارے گھروں میں ہیں ان سے اپنی خواہشات پوری کرو میرے مہمانوں کو تنگ نہ کرو زیادہ تنگ کرنے لگے لوت السلام تو اسلام نے رو دیا فرمانے لگے لو ان کال کنوتن او آم رکن شديد کاش میرے پاس طاقت ہوتی میرے پاس لاٹھی ہوتی میرے پاس قوت ہوتی میں تمہیں مزہ سکھاتا میرے مہمانوں کی کیوں بے عزتی کرتے ہو فرشتوں نے دیکھ لیا اللہ کا پیغمبر پریشان ہے ہماری وجہ سے رو رہا ہے بول اٹھے آلو علم ارسل قوم مجرمین لوٹ علیہ السلام نا ہم آدمی نہیں ہم لڑکے نہیں ہم چھوکرے نہیں ہم تو فرشتے ہیں انہیں آنے دو ہمارے پاس اور آپ جلدی جلدی بستی سے نکل جاؤ اپنے بچوں کو لے کر باہر نکل جاؤ کیا کرو گے فرمایا لنور سلا لس مسومتن کا لل مشرف ہم اس زمین کو کاٹ کر آسمان کی طرف لے جائیں گے اوپر سے پتھر برسائیں گے نوک دار پتھر آئیں گے پتھروں پہ نام لکھے ہوئے آئیں گے یہ فلانے گنڈے کو لگے یہ فلانے بدماش کو لگے جو لڑکوں کے ساتھ بدماشی کرتے ہیں یہ اس کو لگے یہ اس کو لگے آسمان کے قریب لے جا کر پوری بستی کی زمین کو پلٹ کر زمین پہ پھینک دیا جائے گا کون سا گنا آج ہم نے چھوڑ رکھا ہے ہر دوسرا تیسرا آدمی شرک کی لالت میں گرفتار ہے بیٹے مانگنے کے لیے قبروں پہ مونگے پڑے ہیں جھولیاں پھیلائے کھڑے ہیں ہر کروائی کے لیے ان کو پکار رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان تجوہم لا یسمعو دعاکم ولو سمعوا مستجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل ولاشو فرمایا ظالمو اتنی بڑی زیادتی نہ کرو وہ اللہ والا مر گیا قبر میں تم نے خود دفن کیا غسل تم نے دیا کفن تم نے پہنایا جنازہ تم نے خود پڑا کندھوں پہ تم اٹھا کر لے کے گئے وہ بیچارہ غریب مر گیا تم اب اس کے سامنے کھڑے ہو کر منتیں مانگ رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی کتمیر کا لفظ آتے ہیں قرآن میں یہ کھجور کی گٹھلی اس میں جو ایک تیر سی ہوتی ہے اس کے اندر سے دیکھنا کبھی ایک دھاگا سا نکلتا ہے کھجور کی گٹھلی اور گٹھلی کا جو سوراخ سا ہے لمبا اس کے اندر سے ایک باریک سا دھاگا سا نکلتا ہے اس کو قرآن اور اللہ پاک کتنی عربی میں کہتے ہیں فرمایا تم بیٹے مانگ رہے ہو تم نوکری مانگ رہے ہو تم حد روائی ان سے مانگ رہے ہو حالانکہ یہ تو کھجور کی گٹھلی کا وہ دھاگا پیدا نہیں کر سکتے شرک کتنا ہو گیا بدعت کتنی ہو گئی پھیرا پھیری اچھے بھلے حاجی نمازی بھی بعد نہیں آتے داڑیاں رکھ کر ہم لوگ اپنی داڑیوں کی عزت نہیں کرتے اب یہ خدا کا آزاد نہیں تو اور کیا ہے کتنے لوگ ڈوب گئے کتنے بچے ڈوب گئے کتنا نقصان فصل کا دانا جانوروں کا گھاس یہ علاقے کے علاقے کتنا لاکھ آدمی پریشان ہے اور یہ گانے بجانے والا گنا جو ہے اس کو تو لوگ اب گنا ہی نہیں مانتے عورتیں بھی مرد بھی چھوٹے بڑے امیر غریب لگے ہوئے رات دن جناب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں بنسری بجنے کی آواز آئی کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری پیاری دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کافی دور چلے گئے پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا او انس کیا وہ ملوث اب بھی آ رہی ہے وہ ملوث آواز اب بھی آ رہی ہے حالانکہ یوں ذرا باہر انگلی کر کے بھی تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر دیکھ سکتے تھے کہ وہ آواز اب بھی آ رہی ہے کہ نہیں لیکن تیرے میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ حضور کا طریقہ دیکھ اتنی نفرت فرمائی گانے بجانے سے انگلی نکال کر کے بھی نہیں دیکھی تین مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا جب حضرت انس نے عرض کر دیا اب کوئی آواز نہیں آتی انگلی نکالی اپنے کانوں سے او انس قیامت کا نزدیک آئے گا قرب قیامت ہوگا میری امت انے بجانے میں اتنی لگے گی جب تک وہ غرق نہیں ہو جائیں گے بعد نہیں آئیں گے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے وقت میں پھر حال یہ بنے گا مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں مرتے وقت قرآن کی تلاوت نصیب نہیں استغفار توبہ کی توفیق نہیں ادھر دم نکلے گا ادھر موت کا جھٹکا لگے گا ادھر کانوں میں یا منہ میں کنجری کا گانا ہوگا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسی تعلیم دی ایسی تلقین کی ان کی ایسی تربیت فرمائی کوئی گنا اگر ان سے سردد بھی ہوا جب تک وہ توبہ استغفار نہ کر لیں نیند نہیں کرتے تھے <coughs> سلمی رضی اللہ تعالی صحابی ہے محمد عربی سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کا گنا ہو گیا زنا ہو گیا کیونکہ صحابی نبی نہیں ہوتا وہ محفوظ ہوتا ہے معصوم نہیں ہوتا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صحابہ کرام کو اپنے اوپر قیاس کریں ارے ان کے گنا اور تھے ہمارے گنا اور ہیں گنا سرزد ہو گیا کسی نے دیکھا نہیں مخبری نہیں کی کوئی پکڑ کے نہیں لایا جمان خود آیا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے حاضر ہو کر کہتا ہے کالی کملی والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تہرنی مجھے پاک کر دو مجھے پاک بنا دو مجھ سے گناہ گیا انی قد تو میں ہلاک ہو گیا میں تباہ ہو گیا میں برباد ہو گیا میں مارا گیا میرے منہوس قدم اس اللہ کی زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے دائیں طرف کھڑے ہو کر اس نے بات کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف منہ پھیر لیا پھر اس نے بائیں طرف آ کے بات کی گریز فرما رہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دائیں طرف منہ کر لیا وہ دائیں طرف آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خام میں ہو گیا ہوگا رات سوتے میں ہو گیا ہوگا یا تیرا عقل دکھ گیا ہوگا تیرا دماغ چکر کھا گیا ہوگا کیا کہتا ہے تو انہوں نے کہا نہیں کالی کملی والے میں ڈرتا ہوں قیامت تمہیں کیا بنے گی تقاضے پہ تقاضا کیا مجھے سزا دو اسلامی قانون کے مطابق مجھے سزا دی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کا انتظام کر دیا شادی شدہ تھا سنسار کرتے ہیں پتھر مارنے کا حکم ہے ہائے قرآن کی ان آیتوں پہ عمل کرنے والے لوگ تو بڑی مدت ہوگی قبروں میں چلے گئے قرآن موجود ہے قانون موجود ہے ماننے والے چلے گئے قبروں میں اب قرآن کے ساتھ مذاق کرنے والے رہ گئے جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دے دیا اس کے اقرار پر سنسار کرو جب لوگ پتھر مارنے لگے ہڈیاں مارنے لگے خون کی دار نکل کر ایک جمان کے کپڑوں پہ پڑ گئی اس نے حضرت معاہد سلمی رضی اللہ تعالیٰ نے شان میں گستاخی کا لفظ کہہ دیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا فرمایا بعد آ جاؤ میرے صحابی کو کچھ نہ کہو اس زبان کو کچھ نہ کیوں اس لیے اس نے تو وہ توبہ کی ہے وہ استغفار کیا ہے اگر ایک صحابی کی توبہ کے صدقے میں آج بارہ ہزار مدینے کی ساری آبادی کو جنت مل گئی وہ گناہ کر کے پچکارا کرتے تھے ہم گناہ کر کے فخر کرتے ہیں جتنے حرام کھانے والے لوگ کبھی بعد نہیں آئیں گے جس کے منہ رشوت لگ گئی مر جائے گا ہٹے گا نہیں جس نے کھا لیا حرام کا مال قبروں تک نہیں پھر اس کا پیٹ بھرتا فرمایا کلو تم کلی مجرم کھا مزے اڑا لو سودا چند دنوں کا ہے متاؤ کلیم تھوڑے دنوں کا معاملہ سن اڑاؤں جہنم سل برا ٹھکانا اپنے لیے لوگوں نے بنا لیا ایک اور عورت سے گنا ہوا خود حاضر ہوئی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے گنا ہو گیا مجھ پر حد جاری کرو مجھے قرآن والی سزا دو اسلام والی سزا دو ایمان یقین والی سزا دو قیامت کے دن میں کس طرح بکتاؤں گی مجھ کو سزا دو تاکہ میں اپنے گنا سے صاف پاک ہو جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حمل تو نہیں اس نے کہا ہاں ہو گیا پیغمبر پیغمبر ہے نبی نبی ہے اور یہ تو امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گنا تو نے کیا سزا تجھے دیں یہ بچہ بھی ساتھ قتل ہو جائے گا آپ نے رو کر فرمایا اس بچے کے قتل کا قیامت میں میں کیا جواب دوں گا آج ملک میں ہزاروں حمل گرائے جا رہے ہیں تماشا بنا ہوا ہے زنا کا ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین پر جس جگہ زنا ہوتا ہے چاروں طرف چالیس چالیس میل تک چالیس دن تک اللہ کی پھٹکار لعنت برستی ہے زمین کے جس ٹکڑے پہ بدکاری کرتے ہیں زمین لانت کرتی ہے مکان کے و دیوار لانت کرتے ہیں چھت لانت کرتی ہے کھڑکیاں روشن دان دروازے لانت کرتے ہیں اور صرف لانت نہیں اللہ پاک فرماتے ہیں ون تاج میو مجری زمین آئے گی دیواریں اٹھ اٹھ کر آئیں گی اللہ کی عدالت میں گواہ دیں گی درخت آئیں گے کھڑکیاں آئیں گی روشن دان آئیں گے لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے کئی لوگ تو یہ کمائی کھاتے ہیں جب تک اجتماعی گناہ نہیں ہوگا اجتماعی عذاب نہیں آتا قرآن گواہ ہے قوم سمود کا کیا بنا قوم آد کا کیا بنا قوم لوت علیہ السلام کا کیا بنا قوم موسا علیہ السلام کا کیا بنا ان پیغمبروں کی امتوں کے واقعات قرآن نے سنا ہے موسا علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آیا فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين طوفان آیا ڈوب کے مرے لوگ غرق ہوئے آ گئے موسا علیہ السلام کے پاس دعا کر دے ہمارے لیے ہم سچی توبہ کر کے آئے ہیں اب شرک نہیں کریں گے کفر نہیں کریں گے اللہ کی توحید کو تسلیم کریں گے وہ طوفان چلا گیا کھیتی میں پانی آ گیا اور اچھے کھیت ابھرے اور سبزی ترکاریاں اچھی اگی پھر بدماشی پھیلا دی سارے عذاب کا بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں ایسا وقت آیا موسا علیہ السلام کی قوم پہ روٹیوں میں چڑچڑی چڑی ڈانگروں کے جانوروں کے جسم پہ جو ہوتی ہے نا موتی اس کو اردو میں چڑچڑی کہتے ہیں روٹی میں چڑچڑی آنکھ میں منہ میں ناک میں پیشاب کی جگہ پخانے کی جگہ سب جگہ وہیں پیدا ہو گئی پھر علیہ السلام کے پاس قوم آ کر کے روئی توبہ کا پھر وعدہ کیا پھر وہ عذاب ٹل گیا پھر وہ نواسی پہ آ گئے پھر حال یہ بنا کنویں سے پانی نکالتے ہیں یہودی پینے کے لیے منہ کو لگاتا ہے لہو بن جاتا ہے یہاں تک لوگ آئے موسا علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس کہ تو اپنے ہاتھ سے ڈول پانی کا نکال کر مجھے پانی پلا دے موسا علیہ السلام کی ماننے والے نے ڈول پانی کا نکالا لیکن پانی پلاتے وقت دنیا کی آنکھوں نے دیکھا مسلم ماننے والے پانی پی رہے ہیں اسی بوک کے ڈول کو منہ لگا کے یہودی پانی پینے والے کے منہ میں لہو جا رہا ہے رکھ جا رہی ہے یہاں تک یہ نے منت کی ماننے والوں کی کہ ایک پیالہ پانی کا بھر ایک طرف تو منہ لگا ایک برتن میں پانی بھر ماننے والے سے کہا پھر اس برتن کے ایک طرف تو منہ لگا ایک طرف میں منہ لگاؤں گا اور تیرے سب کے منہ میں بھی پانی جائے گا مفسرین نے لکھا ہے پیالہ ایک تھا برتن ایک تھا کنواں ایک تھا خو ایک تھا بیٹھنے والے قوم کے لحاظ سے ایک تھے ملک کے رہنے والے ایک کے تھے لیکن خدا میں قربان جاؤں اس ایک برتن میں سے ماننے والے کے منہ میں پانی جا رہا تھا اور کافر کے منہ میں لہو جا رہا تھا کون کہتا ہے کہ ہم خدا کی خدائی سے باہر ہو گئے چھوٹی بستی بڑی بستی غریب بستی امیر بستی چائے کا ہوٹل بڑا ہوٹل نیچا کچھ بھی گاڑی بس ویگن ٹرک ٹرالی کوئی بھی ٹنگری کے گانے سے خالی نہیں ذرا شیخو پوری کے علاقے میں جا کے دیکھو اور کوٹ کے علاقے میں جا کے دیکھو جن کو ہفتہ ہستاگ یا درختوں پہ لٹکے ہوئے جا کے پوچھو ان لوگوں کے جگر اور کلیجوں سے جنہوں نے اپنے بچوں کو ڈوبتے ہوئے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا کئی کئی دن گزر گئے کھانا نہیں پینا نہیں انتظام کوئی نہیں اللہ کے عذاب کا کون مقابلہ کرے فرما دور کو بری سر سور آتی سخر لیا نیات فأهلكوا صرصر مادرین سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام اللہ فرماتے ہیں ہوا کتنی اچھی چیز ہے ہوا کے بغیر وقت بسر نہیں ہوتا زندگی نہیں کٹتی اسی ہوا کو اللہ نے عذاب بنا دیا اتنی تیز ہوا ایک ہفتے تک چلی زمین پہ پٹک پٹک کے لوگوں کو مارا تلاوت کرنے کے لیے آنکھیں بند ہو گئی دماغ بدماش ہو گیا اجتماعی گناہ ہو رہے ہیں اجتماعی عذاب آ رہے ہیں کئی جگہ کھڑا پانی آیا رات کو سوتے ہوئے پانی آیا پرسوں پرسوں میں ہیلد بلو سے گزر رہا تھا وہاں کے انجینئر نے سلام کیا جانتا تھا میں نے پوچھا کیا حال ہے ایک بات کہہ کر کے رونے لگا اللہ کا افسر بڑا پتھر دل ہوا کرتا ہے پھر پاکستانی افسر تو ویسے ہی سنگل ہوتے ہیں وہ رونے لگا کہنے لگا کئی سو لاشیں گزر چکی ہیں اور کہتا تھا ایک لاش کو دیکھ کر رونا آ گیا کہ مری ہوئی ماں نے کہاں سے چلی ہوگی ڈوب کر مری ہوگی اب بھی سینے سے اپنے مرے ہوئے بچے کو چمچایا ہوا تھا جس ماں کی ہم قدر نہیں کرتے جس ماں کی عزت نہیں کرتے جس ماں کا اکرام نہیں کرتے مرنے کے بعد بھی سینے سے لگائے ہوئے چل رہی ہے بلکہ وہ کہتا تھا کہ میرا اندازہ کپڑوں سے معلوم ہوتا تھا مسلمان بھی نہیں ہے لیکن اولاد اولاد ہے صحابیہ کی بات کر رہا تھا گنا ہو گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی ہے اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ انی قد دلک میں ہلاک ہو گئی برباد ہو گئی تباہ ہو گئی میں زمین پہ چلنے کے قابل نہ رہی اللہ کی پاک زمین پر میرے منوس قدم نہیں پڑنے چاہیے حضور نے فرما دیا جب بچہ پیدا ہو جائے گا پھر آنا پھر سزا دیں گے بچہ پیدا ہونے کے بعد خود بخود دائیں پکڑ کے نہیں لائی کوئی سرکاری کرندہ پکڑ کے نہیں لایا خود بخود بچے کو جھولی میں لے کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گئی یا رسول اللہ اب تو یہ بچہ پیدا ہو گیا قرآن کا نظام مجھ پہ جاری کرو قرآن کا قانون مجھ پہ نافذ کرو تاکہ قیامت کے دن کے عذاب سے میں بچ جاؤں آپ نے فرمایا اس بچے کو دودھ کون پلائے گا اس کی پرورش کون کرے گا ابھی اس کو لے جا جب یہ کھانے لگ جائے جائے گا پھر سزا دی جائے گی خوش نہیں ہوئی مجھے مہلت مل گئی روتی ہوئی چلتی ہے کہنے لگے او مدینے والوں میری سفارش کر دو مجھے جلدی سزا مل جائے ایسا نہ ہو قرآن کی سزا اٹھائے بغیر میری موت آ جائے میرے یہ منوس قدم اس زمین پہ پڑھنے کے قابل نہیں اللہ کا رزق کھانے کے قابل میرا منہ نہیں اللہ کی ہوا پھانکنے کے قابل میرا ناک نہیں میں گناگار ہوں میں سیاکار ہوں میں گناہ کر بیٹھی مجھ پر قرآن کا نظام چلاؤ اتنا بڑا فرق ہے صحابہ کرام میں اور ہم گناہ گاروں میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے بعد کوئی اس طرح سے اس کائنات میں آیا پھر بھی لوگ صحابہ کا دلا اور شکوا کرتے ہیں جنہوں نے ہر میدان میں حد کر دی ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو سال کے بعد یا آٹھ دس مہینے کے بعد یہی عورت بچے کو لے کر آئی اور اس کے ہاتھ میں ٹکڑا دے کر لائی اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر لائی وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لو اس کے ہاتھ میں روٹی ہے جب ہاتھ میں روٹی پکڑنا سیکھ گیا تو سمجھو کھانی بھی سیکھ گیا ابھی کو بہت سوچا معلوم ہوتا ہے رونے لگی آقا آج وہ ہی ہوں گی گنا اگر ہو جاتا تھا لوگ قیامت سے ڈرتے تھے موت کے جھٹکے سے ڈرتے تھے اللہ کے قہر سے ڈرتے تھے آج تو ڈر خوف بالکل ختم کسی کو الزام لگانا پرواہ نہیں کسی پر بہتان باندھنا کوئی پرواہ نہیں چگلی قیمت کرنی ہو انشاءاللہ وضو کر کے مسجد میں بیٹھ کے کریں گے فرمایا لوگ باز آ جاؤ باز آ جاؤ زہر الفساد بہر فساد مٹ گیا زمین میں زماں میں خشکی میں تری میں مکان میں دکان میں ہر دل میں فساد آ گیا ہر نیت میں فساد آ گیا فرما دماغ کا شبق دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا یہ عذاب کیوں آتے ہیں یہ زلزلے کیوں آتے ہیں یہ بارش کے پانی کے طوفان کیوں آتے ہیں یہ اندھیریاں کیوں آتی ہیں حضرت علی نے صاف فرما دیا قرآن پڑا فرمایا وما من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر کوئی عذاب نہیں آتا جب تک اپنے ہاتھوں کی کرتوت نہ ہو کیوں ولا یزلی مربو کا عہدہ رب کی ذات کسی پہ ظلم ہوتا دیکھنا گوارا نہیں کرتا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا یہ تو آسی لوگ پتا نہیں کہ میرے کو کیڑا گنا ہو گیا پتا نہیں کرتا کیا ہے رات دن سوائے گناہوں کے اللہ کے قہر کو دعوت دینے کے خدا کے غضب کو بلانے کے سوا اور ہم کرتے کیا صبح اٹھ کر گانا بجانا سوتے وقت چاروں طرف گانا بجانا سفر میں گانا بجانا قبر میں میت اتر رہی ہے تو گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے فرمایا بنا کا دن اِدی کا اللہ عملوا لعلهم او اللہ فرماتے ہیں میں پھر عذاب کا مزہ چکھایا کرتا ہوں عذاب کا ذائقہ چکھایا کرتا ہوں اور ایسا چکھاتا ہوں تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے یادگار رکھے آج بھی پتہ دماغ میں کیا ہے ابھی جی ہمارا شہر تو اونچائی پہ ہے ہمارا مکان تو بڑا اونچا ہے والد صاحب بڑے سارے تھے کرسی اونچی باندھی بنگلہ اونچا ہے کوٹھی اونچی ہے اللہ کے عذاب کے سامنے کوئی اونچا نہیں حضرت نو علیہ السلام کو سلام نے قوم کو اعلان کر دیا بعد آ جاؤ ورنہ طوفان آئے گا نو علیہ سلا السلام روٹیاں پکوانے کے لیے تندور پر جب گئے عورت روٹیاں پکاتی تھی جب امیر بدماش ہوتے ہیں تو غریب پہلے بدماش بن جاتے ہیں جتنا زبان کا گناہ غریب آج کرتا ہے اتنا امیر نہیں کرتا سارا دن ساری رات بک بک بک بک بک نو علیہ السلام کو دیکھ کر کے وہ بڑھیا کہنے لگی جو روٹیاں پکا رہی تھی بیٹا نو شکل تیری سونی ہے سورت تیری سونی ہے قد و قامت تیرا سونا ہے چہرہ تیرا بڑا نورانی ہے لیکن جھوٹ بول گیا تینوں شرم نہیں آئی پیغمبر نے فرمایا مائی کیوں کہنے لگی کہ تو کتنے دنوں سے کہہ رہا پانی آئے گا پانی آئے گا طوفان آئے گا عذاب آئے گا آیا تو ہے نہیں اللہ کے پاک پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے فرمایا مائی غریب ہو کر اللہ کی قدرت کا تماشا نہ بنا اللہ کے ساتھ مذاق نہ کر كما تسخرون اللہ کی قدرت کا مذاق نہ اڑا اس کی بے نیازیوں کا مذاق نہ اڑا مائی گھبراتی کیوں ہے وہ اس پہ قادر ہے وفارت چند تیرے اس آگ والے تندور میں سے پانی نکالنے پہ وہ قادر ہے ہما پتہ خل تم سکھری یا سو کم ذکری نہ کم تم تب آ فرمایا میرے قرآن کو بھلاتے ہو گنا کر کے فخر کرتے ہو کسی کو پتہ نہیں چلا میں نے کتنے قتل کر دیے میں نے کتنی چوری کر لی میں نے کتنے زنا کر لیے میں نے کتنے لڑکوں کے ساتھ بدماشی کر لی لیکن آج تک میرا کسی کو پتا نہیں چلا سرمایا کمیر اور ظالم کسی کو پتا ہو یا نہ ہو مجھے پتا ہے مجھے علم ہے ساری تیری کرتوتوں کا پر میں ایسی سزا دوں گا تم خرق ہو رہے ہو گئے دنیا تمہارا ڈوبنے کا تماشا دیکھے گی بری حال بنا ہوا ہے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاب کرام کو خطاب کر کے فرمایا لوگوں جب لوگوں کے پیٹ میں حرام ہوگا دل میں حرام ہوگا نیت میں حرام ہوگا عمل میں حرام ہوگا کپڑا حرام کا ہوگا پیٹ میں روٹی حرام کی ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنے دستے مبارک یوں اپنے ہاتھ مبارک اٹھا کر دکھائے فرمایا لوگ یوں کہیں گے یا رب یا رب یا رب لیکن اللہ پاک ان کی سنیں گے نہیں کسی دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا چیز چیز سے مر جائیں گے اللہ کا حرکت میں نہیں آئے گا کتنے میلے کتنے ٹھیلے کتنے شرک کتنے بدعت کتنی چوری کتنے ڈاکے کتنے گنا کتنے قتل کتنی جاتی ہو رہی ہے اور توبہ کی توفیق نہیں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر والی اما ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لوگ آئے عرض کرنے لگے ام یہ نقصانات ہوتے ہیں یہ طوفان آتے ہیں یہ تباہی کیوں مچتی ہے جناب اما ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب زنا کی کثرت ہوگی جب بدکاری کی کثرت ہوگی جب بدماشی کی کثرت ہوگی اللہ پاک زمین کو حکم دے دیں گے ان سیاکاروں کاروں کو اٹھا کر زمین پہ رگڑ دے ورنہ دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے جناب فاروق آزم اللہ تعالیٰ کے پاس لوگ آئے آپ فیشا پہاڑ سے لاوا نکلا ہے آگ نکلی ہے اور بستیوں کی بستیاں جلا رہی ہے اور چل رہی ہے آگ نے بڑا نقصان کر دیا اللہ آزم نے پھونک نہیں ماری دعا نہیں مانگی کوئی اور حرکت نہیں کی کوئی اور حکم نہیں دیا اللہ والے نے پیغمبر کے سسر نے فاروق اعظم آزم جیسے جوان نے اپنی اور اوڑی ہوئی چادر اتار کے دے دی جلدی جاؤ آگ کے سامنے جا کر میری یہ چادر پھیلا دو اور آواز لگا دو اے دوڑنے والی آگ جلانے والی با اڑانے والی آگ یہ تیرے سامنے جو ہم چادر کر رہے ہیں یہ فاروق اللہ رضا لو کی چادر ہے تاریخ شاہد ہے صرف بدھ نہیں گئی بسم نہیں گئی واپس ہو کر پہاڑ میں داخل ہو گئی آج جو قوم فاروق جیسے جرنیلوں کو گالیاں بکے ان کے وہ کیسے پانی کے طوفان کو روکے اس کو تو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے قیامت کے دن بہت بڑا گنا بن کر یہ سامنے آئے گا جس جس نے نبی کے یاروں کا نبی کے جانساروں کا گلا کیا ہوگا شکوا کیا ہوگا میں تمہیں قسم اٹھا دیتا ہوں اسنان کر دیتا ہوں کالی کملے والا بچے نہیں لگائے گا ان چیزوں کو لوگ گناہ ہی نہیں مانتے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی مدینہ منورہ میں ہے کتنی پاک سرزمین ہے امام الانبیاء کا شہر ہے کالی کملی والے کا شہر ہے نبی کے دس ہزار جنرلوں کا شہر ہے اہل بیت کا شہر ہے سیدہ زینب سیدہ رقیہ کا شہر ہے سیدہ کلثوم سیدہ فاطمت الزہرا کا شہر ہے حسنین کریمین کا مسکن ہے اللہ والوں کی بس ہے صحابیات صحابہ کرام کا ٹھکانا اماشہ صدیقہ کا ٹھکانا سیدہ ام سلمہ کا ٹھکانا ام حبیبہ کا گھرانہ سیدہ صفیہ کا گھرانہ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے مدینے میں زلزلہ آیا فاروق نے دعا نہیں مانگی فاروق نے سجدہ نہیں کیا بلکہ اپنا کوڑا اٹھا کر زمین پہ مارا فرمایا اس کن جا یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تجھ پر نمازیں بڑی پڑھی ہیں میں نے سجدے بڑے کیے ہیں میں نے قرآن کی تلاوت تجھ پہ بڑی کی ہے نظام سلطنت اسلام کے مطابق میں نے چلایا ہے فاروق کہتا ہے زمین کو تجھے ہلنے کی اجازت نہیں اس لیے کہ میں نے تجھ پہ انصاف اور عدل کیا ہے جب ہماری عدالتوں میں بے انصافی ہوگی عدالت جب بے انصافی کرتی ہے خدا کا کہر جوش میں آتا ہے کہ نام انصاف کا اور ہے سراسر بے انصافی پنچایتوں میں میٹنگوں میں محلوں میں کونسلر اکٹھے ہوں گے وہاں ہمیشہ غلط فیصلہ کرتا ہے منہ دیکھ کر فیصلہ کر رہے اور اس کو گناہ نہیں مانتے جس کی حمایت کی ہو نا پھر اس کو الگ مل کر کہتے ہیں دیکھا پھر سب ہاتھ جے دیکھے ساڈا ہاتھ لگانا اسی کر دیتا پرلے باہر سڈے نال روی سارے گھر دے ووٹ ہوں ساڈے بےمانی کرنی پھر فخر کرنا پھر تکبر کرنا فرمایا والا سی پل ارض مرا ان تبلغ تخری طولا اللہ فرماتے ہیں میری زمین پہ آ کر کے نہ چل میری زمین کو تو چیر نہیں سکتا میرے پہاڑوں سے بلند نہیں ہو سکتا اب تو بالکل خدا کا خوف ختم ہو گیا ایسی تکلیف پہنچاتے ہیں ایسی پریشانی پہنچاتے ہیں عادت نہیں میری ساتھ جو قوم کرتی ہے یا ملک کرتا ہے یا لوگ کرتے ہیں یا برادری کرتی ہے عادت نہیں کبھی کہنے کی اپنے رب سے کہتا ہوں لیکن اس ہفتے میں جو میری ساتھ جاتی ہوئی مجھے اس کا اتنا دکھ پہنچا کہ ساری زندگی میں دکھ نہیں پہنچا کراچی کے کچھ بدماشوں نے کراچی کے کچھ گنڈوں نے اور افسوس یہ ہے کہ وہ گنڈے داڑیوں والے ہیں انہوں نے وہاں کے اخباروں میں خبر دی قاری حنیف نشتر کالج میں دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا گیا دو بیویاں چھوڑ گیا اتنے بچے اتنی بچیاں چھوڑ گیا میرے گھر پہ رشتے داروں کی بھرمار میری سگی ہمشیرہ شہداد پر سنگھ میں ہے ہفتہ ہو گیا دل کے اٹیک کی وجہ سے بالکل بیمار ہے بے فائدہ گنا میں دعا کرتا کرتا تھک گیا یا اللہ کراچی میں کیا عذاب آیا اب تسلی ہو رہی نا کہ کراچی والے بدماش ہو گئے اور میری کوئی جگیر ہے جو کراچی کے گنڈوں کو ملے گی میری کوئی میرا کوئی بنگلہ ہے میں کوئی وزیر ہوں جو میری وزارت ان کو ملے گی خام خواہ پریشان کرنا دو چار چھوکرے اکٹھے ہوئے اور بدماش کر کے لاکھوں آدمیوں کو پریشان کر دیا سینکڑوں فون پہ ٹیلی فون ہے مہمان پہ مہمان ہے آمد پہ آمد ہے کیا ہوا ادھر سے پت آج بھی آپ کے جمعے میں سکھر سے بھی کراچی سے بھی کئی آدمی آئے ہوئے ہیں اب اگر میں کچھ کہوں گا نا کیونکہ تم بھی غوث ابدالوں سے کم تو نہیں یہاں سے نکلتے ہوئے کہو گے <laughs> چنگا نہیں کیتا نبی نے بدوانی کی تھی بدوانی کرنی چاہیے تم ایمانداری سے کہو جس نے میری اولاد کو میری بہنوں کو میری بیٹیوں کو اتنی تکلیف دی میں ان کے لیے دعا کروں میں تو دعا کرتا ہوں جتنے بھی اس بدماشی میں شریک ہیں یا اللہ پیاس کی موت آئے کلمہ نصیب نہ ہو جتنا بھی اس بدماشی میں شریک ہے الہی ایسی طریقے سے موت آئے پیاس کی حالت میں موت آئے کلمہ نصیب نہ ہو برباد ہو کر کے مرے میں نے چوری کیا کسی کی میں نے ڈاکہ مارا میں تو سیاسی پارٹی کا میں نہیں پیپل پارٹی کا میں نہیں مسلم لیگ کا میں نہیں پی ڈی پی کا میں نہیں ایم آر ڈی کا میں نہیں اور میں تو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام ہوں میری ساتھ ان لوگوں کا کیا جھگڑا ہے کتنی شرارت بے شرارت ملک میں اچھا والے مولوی بھی پھیلا رہے مولوی بھی کا ایمان ہو گیا تمہیں کس نے تربیت دی ہے تم کو کس نے سکھایا ہے کہ تم لوگوں کو یوں پریشان کرو یوں کرو اور اپنا فائدہ اٹھاؤ کسی پر جاتی نہ کرو ابھی سے پاک میں ارشاد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بازی جاتی ایسی ہوتی ہے جب اگلے کا دل ڈوبتا ہے اور سلنے لگ جاتا ہے اب بعض لوگ کہتے ہیں کیس کرو میں کیس کر کے کیا کروں میں نے تو اللہ کی عدالت میں کیس کر دیا اللہ فیصلہ کرے گا اللہ سبحان ہو تعالی پوری قوم کو پوری امت کو پورے ملک کو طوفان بارش اور یہ پانی کا جو سیلاب عذاب آیا ہوا ہے اللہ اپنا کرم فرمائے تو بچ سکتے ہیں ورنہ گورنمنٹ کے بس کا نہیں انتظامیہ کے بس کا نہیں کسی حکومت کے بس کا نہیں بنگلہ دیش سارا تقریباً اس سال بارشوں کی وجہ سے سیلاب کی وجہ سے وہاں مسلمان کتنے پریشان ہیں کروڑوں آدمی بے گھر ہو گیا اللہ پاک ان پہ کرم فرمائے ہمارے پاکستان کے بھی حفاظت فرمائے پروردگار عالم ہم سب کے حالات کو بہتر سے بہتر فرمائے وہ آخر گامانہ الحمد للہ رب العالمی یہ حرکت کرنے والے کراچی کے آدمی کا نام نہ لینا بھول گیا تاکہ کراچی تک کے لوگوں کو پتہ چل جائے سب سے بڑا وہاں کا ایک بدماش ہے عبد الغفور میمن سب سے بڑا وہاں کا بدماش ہے تقریب کار ہے روس سے پیسے کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برباد کرے دو جہان میں تباہ و ذلیل و خار کرے اللہ صلی وسلم و بارق اللہ سیدین و مولانا محمد والا علی سیدنا و صحاب سیدنا و مولانا محنمدین وبارک وسلم یا اللہ سارے ملک پہ کرم فرما مولا ہم آزمائش کے قابل نہیں ہم امتحان کے قابل نہیں اپنی کریمی فرما یا اللہ بچوں کو مرد عورتوں کو سب کی حفاظت فرما مولا کریم سارے پاکستان کی حفاظت فرما عالم اسلام کی حفاظت فرما پوری دنیا کی مشکلوں کو آسان فرما تلخیوں کو راحتوں سے تبدیل فرما اعمال صولہ اخلاق حسنا کی توفیق عطا فرما حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت غلام بھی نصیب فرما صاحب کرام کا خادم اور غلام بنا یا اللہ جو بلا کسی وجہ کے میری مدرسے کی مسجد کی مخالفت کرتے ہیں تو ان کو یا تو ہدایت عطا فرما نہیں ان کو برباد کر دے اور جو ہمارے ادارے کی مسجد کی میرے خدمت گزار ہیں عقیدت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ دو جہان میں کروڑوں گنا خیر و برکتوں سے مالا مال فرما کرنے اور ایمان والی موت عطا فرما حافظ اسلم دوست تھا میرا گجرا کا اس کی ساس کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ مرحوما کی مقصد فرمائے آفیز الستار صاحب قاری میر الدین مرحوم کے شاگرد ہیں میرے ساتھی ہیں اسپتال نشتر میں بیمار ہیں اللہ پاک شفا کام عادلہ مستمر رہتا فرما اور جتنے بھی بیماروں کے لیے کہتے یا اللہ سب کو شفا عطا فرما جنہوں نے نہیں کہا ان کو بھی جو گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں یا اللہ سب کو شفا عطا فرما مولا ہمیں اور ہماری اولاد کو سارے مسلمانوں کو نمازی بنا سچا مسلمان پکا دیندار بنا سال اخلاق حسنا کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا قبل من نا امن کم تو سمی العلیم بب علین امن کم تورحیم صلی اللہ علیہ حبیب ہی محمد امباب ادمائن ابھی آپ کے سامنے